سنے ہیں کہ تیلگو پنڈیال میں علماء کا جوڑ ہے تیلگو بیان نہیں ہے بھائی جو ساتھی تیلگو سمجھ کر آگئے تلگو تیلگو پنڈیال میں علماء کا جوڑ ہے ساتھی یہ بولے کہ بھائی تیلگو کا بولتے ہی تیلگو میں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تیلگو بیان نہیں ہے بھائی یہ تو عالم حضرات کا حفاظ اکرام کا اعمہ اظام کا ان کا جوڑ ہے اس لیے وہی حضرات یہاں پر آئیں جو عالم ہو حافظ ہو امام ہو وہی ساتھی آئیں بھائی تشریف لا لیں ہمارے علماء اکرام آ جائیں کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے ایک تو سوا پانچ بجے جماعت ہوئی آ جائیں علماء اکرام آ جائے ہمارے حفاظ اکرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ جلدی سے جلد تشریف لا لیں وقت بہت کم ہے بھائی وہ ساتھی جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساتھی بھائی وہ آخر میں ہے آپ لوگ وہاں چلے جائیں سو اللہ رہا میرے اندر اکڑ بونڈی ہلو اوتر اوتل بونڈی آ جائے ماشاء اللہ ہمارے علماء اکرام جو باہر کے حصے میں آپ کا کھڑا ہونا بھی جو ہے واقعی ہمارے لیے بہت ہی آپ کا دیدار بھی عبادت ہے یہاں آ جائیں آ جائیں بھائی حفا حافظ عبد الحکیم صاحب ماشاءاللہ آپ کے ساتھ چھ آٹھ جو ہے ایک جماعت بنی ہوئی آ جائیں پردہ ہٹے تو دکھتے کون کون عالی ماں نے حافظ عبد الحکیم صاحب حافظ عبد السلام صاحب آپ ادھر نہیں جا رہی جی <laughs> حافظ عبد الحکیم صاحب آپ اپنی جماعت کو لے کر اندر آ جائیں علماء اکرام جتنے بھی باہر کے حصے میں تشریف فرما کھڑے ہیں آپ لوگوں کا منتظر ہے یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا جلدی سے تشریف لا لیں نہیں نہیں وہی بول دیا میں وہ ساتھیوں کو آپ بھی وہی بولا మా కొద్దిగా తెలుగు సోదరులు తెలుగు పెండ్యాల్లో జోడు ఉందని చెప్తేస్తే తెలుగు అని వచ్చేసినారు ఒకవేళ పొరపాటు అయితే ఏం కాదు అదే మజ్మల బొండి ఇక్కడ ఒలమా హజరాత్ హుఫాజ్ హజరాత్ ఐమా హజరాత్ వాళ్ళ కోసమే ఈ జోడు ఉంది దయచేసి మీరు ఒమ్మూమి పెండాల్లోకి పోతే బాగుంటుంది జీ హై బంద్ కర్ దీజియే బంద్ కర్ దీజియే भाई जो वलमा హై हैं हफाज హై وہ جلدی سے جلد پنڈال میں تشریف لا لیں وقت کم ہے دیکھیے پانچ چالیس ہو گیا آدھے گھنٹے کی بات ہے شروع کر لو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بعد محترم دوستو اللہ رب العزت نے اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولتیں ہم کو عطا فرمائی اللہ کے خزانے کی بڑی نعمت ایمان اور علم ہے اللہ نے ایمان بھی دیا ہے علم بھی عطا فرمایا ہے فضائل کے پہاڑ ہم خوب جانتے ہیں اللہ نے ہم کو بہت فضیلتوں سے نوازا ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا لیکن انہوں نے بطور تحدیث بن نعمت کے جو تذکرہ فرمایا ہے وہ علم کا تذکرہ علمنا منطق الطیر ووتینا من کل شیء پرندوں کی جو بولی سکھلائی گئی ہے اس کا ذکر کیا ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے علم سیکھنے والے اور سکھانے والے اس امت میں نہ ہوتے تو انسانوں میں کوئی خیر باقی نہیں ہوتا سیکھنے والے اور سکھانے والوں کو ختم کر دیا جائے تو خیر باقی نہیں رہے گا اس لیے حدیث میں ترغیب دی گئی ہے حیط علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے ایک عالم مرتا ہے تو امت میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہوتا ہے عالم کا مقام بہت بڑا ہے احادیث پڑھے ہم خوب جانتے ہیں ستر ہزار فرشتے صرف طالب علم کے استقبال میں چلتے ہیں ایک عیادت کرنے جو جاتا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں دوسرے طالب علم کے ساتھ طالب علم جو گھر سے نکلتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے بہت ساتھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ساتھیوں سے کہا میں امیر کے انتقال پر نہیں رو رہا ہوں بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج علم کے نو حصے دنیا سے چلے گئے علم کے چلے جانے پر رو رہا ہوں یات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے کتنے مقام کے حامل تھے ہم خوب جانتے ہم کو اس کا اندازہ ہے پھر بھی فرماتے تھے اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم دنیا میں کہیں رہتا ہے تو میں ضرور سفر کر کے اس کے پاس جاؤں گا اور علم حاصل کروں گا اللہ نے کافی فضیلتوں سے نوازا ہے سفیان بن عیینہ بڑے محدث تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے سب سے بڑی دولت نبوت کو بنایا ہے نبوت کے بعد بڑی دولت علم و فقہ ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے وارث شمار ہوتے ہیں ہمارے فضائل بہت ہے دوستو پارے تین کی جو آیت ہے قوم عمالقہ کا بنی اسرائیل سے مقابلہ ہوا تو بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے تالوت کے سپہ سالار بننے کی جو وجہ نقل فرمائی بستتن فی العلم والجسم مفسرین نے اس کے ضمن میں نقل کیا ہے کہ اللہ نے جسم کی طاقت کے مقابلے میں علم کو مقدم کیا ہے اشارہ کیا ہے کہ اصل طاقت علم کی طاقت ہے علم مقدم ہے بہت سارے فضائل دوستوں ہمارے اللہ نے ہم کو بہت فضیلتوں سے نوازا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تم بات کرو تمہارے علم سے ہم تمہارے مرتبے کا اندازہ لگا سکیں گے جس کا علم جتنا ان کا مقام و مرتبہ اتنا اللہ نے یہ فضیلتیں ہم کو دی ہے اور دینی مرتبے جو دیے جاتے ہیں وہ کام لینے کے لیے دیے جاتے ہیں اعزاز کے لیے نہیں دیے جاتے دنیاوی مرتبے پہلے مل جاتے ہیں بعد میں حکومت سوچتی ہے کیا کام لینا ان سے کہ آئی ایس بن گئے آئی پی ایس بن گئے تو اب حکومت سوچتی ہے اب کیا کام لینا چاہیے ان سے پھر دیکھا جاتا ہے کوئی پوسٹ خالی ہے تو جوڑ دیا جاتا ہے نہیں ہے تو ان کو ویٹ کیا کرو بولتے ہیں لیکن دین میں جو درجہ دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ درجہ پہلے اعزاز کے لیے دے دیا گیا تھا بعد میں سوچا جا رہا ہے نہیں طالب علم جب پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اس کے مرتبے طے ہونا شروع ہو جا رہے ہیں اللہ نے ہم کو جو امتیازی مقام عطا فرمایا ہے وہ کام لینے کے لیے علماء نے نقل کیا ہے کہ علماء کا وجود اس امت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے علماء کا وجود بھی معجزات میں سے ہے شیخ رحمت اللہ علیہ نقل کیے ہیں کہ جیسے انبیاء سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے ایسے ہی علماء سے بھی مستقل سوال ہونے والا ہے کہ تم نے امت کے بارے میں کیا کام کیا ہے اس لیے دوستو بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے علم کے تقاضوں میں سے ہے کہ علم ہمارے معمولات میں آ جائے پہلا تقاضہ ہے علم کا معمولات میں آ جائے علم علم اللہ کے اصولوں کو کہتے اللہ کے اصول عمل کے لیے جانے جاتے اصول کا مقصد ہی اصول کا نفاذ ہے اس لیے قال حال بننا یہ اہم ہے بہت علم کی اشاعت یہ انبیاء کی بڑی مقاصد میں سے ہے کہ اس کی اشاعت آپ کری ہیں ہم کری ہیں مدارس کا نظام ہے مکاتب کا نظام ہے اور بھی ہمارا واز وغیرہ کا جو کچھ سسٹم ہے وہ سب ہماری علمی سرگرمیاں ہیں سارے کام الحمدللہ دوستو دوست و خیر کے لیکن اللہ پاک نے ہم کو اپنے نبی کا جو وارث بنایا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے باطل طاقتوں نے اس بات کی بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح عوام کا اور علماء کا رشتہ کبھی بھی جڑنے نہ پائے ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کی وجوہات میں سے ہے کہ علماء اور عوام الگ الگ ہو گئے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بعض میں کہے ہیں کہ اگر علماء اور عوام الگ الگ زندگی گزاریں گے تو ایسی اجنبیت ہو جائے گی پھر عوام علماء کی زبان سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے یہاں تک کہ علماء کی زبان کا ترجمہ کرنا پڑے گا عوام کے لیے اتنی دوری ہو جائے گی اتنا بہت پیدا ہو جائے گا دوری نقصان دیتی ہے نبی امت میں رہے ہیں امت میں جیے ہیں امت میں ہی مرے ایسے بیٹھتے تھے دیکھ کر پہچاننا دشوار ہو جاتا تھا ایسی زندگی گزارے جنگل میں قیام ہوا ساتھیوں میں امور تقسیم کیے سارے امور سارے ساتھیوں میں تقسیم کر کے آخر میں کہا میرے لیے کوئی کام نہیں بچا ہے میں جنگل جا کر لکڑیاں چن کر لاتا ہوں جلانے کے لیے ایسی زندگی امت کے اندر گزاریں صحابہ نے کہا ہم کافی ہے تو کہا نہیں مجھے بھی عمل کی ضرورت سب کے درمیان میں زندگی گزر رہی امور تقسیم ہوتے تو اپنے لیے بھی ایک ساتھی نے صحابہ میں سے ایک نے آپ کے سر پر سہارا دیا سایہ کیا دھوپ تھی تو ہٹا دیا اس کو میں بھی تم ہی جیسا ایک انسان ہوں اور نبی جو امت کے اندر آئے ہیں دوستو بے طلبی کے ماحول میں آئے طلب کے ماحول میں نہیں آئے یہ ہم کو یاد رکھنا پڑے گا استقبال کے ماحول میں نہیں آئے اگر انبیاء استقبال کے ماحول میں آتے تو ہم کو استقبال کی امید ہو جاتی امت سے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام ایسے ماحول میں آئے جہاں لوگ ان کو جانتے بھی نہیں تھے اس لیے ان پر حالات آئے اگر ان کے مقام سے لوگ واقف رہتے تو حضور کو یہ نہیں کہنا پڑتا اللہ مہدی قومی فع لا یعلمون اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ میرے مقام سے واقف نہیں ہے آپ کا مقام مسلم تھا حالات آنے سے پہلے بھی مسلم تھا بے طلبی کے ماحول میں انبیاء علیہ مثلاط وسلام آئے طلب پیدا کیے پھر طلب پیدا کر کے ان کی طلب کو بجانے کی بھی محنت کیے طلب پیدا بھی کرتے تھے انبیاء علیہ مصلاط وسلام اور اس طلب کو بجھانے کی بھی محنت کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ امت میں طلب پیدا ہو جائے گی اور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کی طلب بجھائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے دوست ابھی بھی بہت بڑی تعداد امت کی ایسی ہے جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی چیز کی کمی ہے بول اتنا بھی ان کو احساس نہیں ہے اس لیے ہم خود خطاب کرتے ہیں جمعہ میں تو ہم یہ سوچتے ہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے جو امت کے دل کو لگ جائے بولتے اور بہت سارے منکر کے تذکرے سے ہم خود ناموافق ماحول میں گھبراتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اگر ہم اس کے مخالفت میں بول دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے لڑائیوں کی نوبت آ جاتی یہ ساری کیا چیزیں یعنی امت کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ نہیں کرنے کا تھا اس پر گناہ ہوگا یہ کرنے سے ایسی زندگی گزر رہی ہے بے طلبی کے ماحول میں ہم بھی آتے ہیں اور ایسی طلب پیدا کرتے ایسی طلب پیدا کرتے ہیں کہ وہ بے چین ہو جاتے ہیں پھر کھانا پینا چھوڑ دینا آسان ہو جاتا ہے پھر ان کی طلب کو بجھانے کی بھی محنت کرتے ہیں ہم کو اللہ رب العزت نے نبی کا وارث بنایا ہے تو یہ سارے کام دوستوں ہمارے بھی ہے کہ ہم بھی امت میں طلب بھی پیدا کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طلب کو بجھانا بھی ہے پورا بے دینی کا ماحول چل رہا ہے یہاں کے ماحول کو دیکھ کر ہم مطمئن نہیں ہو سکتے ابھی ہمارے سید اکرام علی صاحب جو ذمہ دار ہے آپ بھی جانتے ہیں چند ملکوں کا وہ سفر کیے تو ایک ملک کی کارگزاری سنائیں ننانوے فیصد لوگ مسلمان ہیں لیکن ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں آتا ہے اتنا بھی نہیں آ رہا ہے اور غربت اتنی ہے کہ ایک ٹائم میں ایک رتالو زمین سے نکال کر کھا لیتے ہیں ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں چوبیس گھنٹے اسی پر گزر جاتے ہیں کھانا پانی نہیں جانتے بتا رہے تھے ابھی اس ملک میں حال یہ ہے کرنٹ کس چیز کا نام ہے یہ بجلی کس چیز کا نام ہے وہ جانتے بھی نہیں ایسی غربت میں زندگی گزر رہی ہے دنیا تو اجڑ گئی یہاں آئے حضرت ملے پلی میں حالات سنائے چہر شمبے کے مشورے میں تو بتا رہی تھی ان کی دنیا تو اجڑ گئی اگر ہم نے ان کی فکر نہیں کی تو آخرت بھی اجڑ جائے گی دنیا تو اجڑ ہی گئی دنیا تو کچھ نہیں ہو کچھ نہیں جانتے دنیا تو کچھ نہیں جانتے خود یہ حضرات نو سو کلو میٹر ٹیمپو میں بیٹھ کر کھڈوں میں سفر کیے ہیں بر ایسا وہ مجاہدے کا سفر وہاں پر کرنا پڑا ہے بر ایسی عجیب و غریب زندگی وہاں ہماری ہو جاتی وہاں جو رہ کر زندگی گزار رہے ان کے دین کا کیا حال ہوگا ملکوں کے پچاسوں دسیوں ملکوں کے ایسے حالات ہیں جہاں پر بالکل بے دینی کا ماحول ہے ایک صاحب حیدرآباد میں ماموں بھانجے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بھانجے صاحب جماعت میں جا رہے ہیں جماعت کے لیے باہر نکل رہے بولے کہاں جا رہے تو جماعت میں جا رہا ہوں کیا ہوتی ہے جماعت تو جذبے میں مذاق میں زبان سے نکل گیا آپ چل کر دیکھو پتہ چلے گا آپ کو تو بولے چلو میں چلنے کے لیے تیار ہوں راضی ہو گئے تین دن کے لیے گئے وہاں گئے جب وہاں جا کر نماز پڑھی تو رونے لگ گئے اور رو کر یہ سنایا میری عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے میں نے پہلی مرتبہ سجدے میں سر رکھا ہے ایسے بہت لوگ ہیں ہمارے آزو بازو ایک نہیں دوستو یہ کارگزاریاں ایسی اجنبی نہیں ہے ایسے بہت واقعات ملکوں کو جماعتیں جا کر آ کر سنا رہی ہے کہ وہاں مسلمانوں کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا خبرستان دیکھ کر یا مسلمان کسی زمانے میں تھے ایک ملک کو جماعت جا کر آئی ڈھونڈا ڈھونڈا کہیں پر کسی مسلمان کا پتہ نہیں ملا خبرستان دیکھ کر پہچانے کہہ رہے یہاں تو مسلمان تھی یہ مسلمانوں کا خبرستان ہے تحقیق کیے تو سب کے سب مرتد ہو چکے تھے کوئی بھی باقی نہیں ہے ایبان پھر محنت کی دوبارہ محنت کی تو لوگ دین میں داخل ہوئے ایسی کتنی جگہ نہیں ہے ایسے ملک ہمارے انتظار میں دوست عوام الناس سے جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے لیکن روئے زمین پر عوام الناس میں سے ایک آدمی بھی اگر کام نہیں کرتا تب بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اللہ پاک ہم سے سوال کرتا ہمارے سارے شعبے ہم جتنی زندگی کے جتنا وقت جن شعبوں کے اندر بھی لگا رہی دوستو وہ سارے شعبے خیر کے مقابلہ نہیں کرنا ہے شعبوں کا تقابل کرنے سے مشکل پیش آ جاتی ہے لیکن اللہ نے ہم کو جب ذمہ دار بنایا ہے تو دعوت و تبلیغ کا شعبہ بھی ہمارا شعبہ ہے دین میں سے دین کے لیے وقت نکالنا ہم عوام الناس میں بیان کرتے ہیں آپ بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں سبھی بات کرنے والے تو ہم عام طور پر تبلیغ میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ دنیا میں سے دین کے لیے وقت نکال رہے اور علماء دین میں سے دین کے لیے وقت نکال رہے ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی دینی ہے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک ہر سیکنڈ ہر منٹ ہر دن ہر ہفتہ قیمتی ہے لیکن دوستو اگر ہم ایک ہی کام کے اندر لگ گئے اس کا حق تو پورا پورا ادا ہو جائے گا لیکن امت کی ایک بڑی تعداد ہے جو ہمارا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے گی ضرورت ہے عوام الناس سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے جو نبی کے وارثوں سے ہو سکتا ہے ہم سے جو کام وجود میں آ سکتا ہے عام طور پر ملکوں کو جماتے جاتی ہے تو لوگ پہلا سوال کرتے آپ میں عالم ہے کیا کوئی اگر عالم نہیں ہے بولے تو جماعت ہلکی ہو جاتی ہم خود گئے ایک ملک کو تو وہاں پر ایئرپورٹ پہ چھوٹا سا ملک تھا وہ جبوتی ایک ملک ہے ہم وہاں گئے تو اندر لینے کے لیے فلائٹ تک لوگ آ جاتے ہیں فلائٹ کے پاس آ کر لیتے ہوئے وہاں سے نیچے اتارتے ہوئے ساتھی پوچھا ہم سے سے آپ آپ میں عالم ہے کیا کوئی عالم ہے بول تو گلے لگا لیتے ہیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہاں ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اب کام ہوگا عوام الناس سے دوستو وہ کام نہیں ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی کام کیے یہ ہمارے بوجھ کو ہلکا کر دیے پورا بوجھ ہمارے سر پر تھا اللہ پاک نے اتنی بڑی امت کو تیار کر کے ہمارے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں باقی یہ پورا کام ہمارا تھا ہم کو کرنا تھا لیکن اللہ نے ایک بڑی جمعیت اور بڑی جماعت تیار کر دی پرانے زمانے میں مختصر لوگ کام میں لگتے تھے تو اتنا زیادہ دوست اہم نہیں تھا معاملہ لیکن اب کام بہت وسیع ہو گیا ہے اس وقت میں علماء کی بہت ضرورت اور ہمارے پاس اللہ پاک نے سارے طبقات کا علم رکھا ہے اگر ہم ان میں چلیں گے نہیں پھریں گے نہیں تو وہ علم ان تک کیسے پہنچے گا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پر ہے کرنول میں سرکہ کولم کا علاقہ ہم سے کتنی دور ہے جماعت گئی وہاں پر آشری کی جماعت گئی دس دن کی ملے پلی میں چار شمبے کو ساتھی ممبر پر بیٹھ کر کارگزاری سنائی میں خود موجود تھا کارگزاری میں وہ سنائی وہاں جس جگہ پر جماعت گئی تھی وہاں کی عورتیں ابھی تک یہ جانتی بھی نہیں تھی کہ اسلام میں برقع بھی کرنا ضروری ہے اسلام میں پردہ بھی کرنا ضروری ہے جانتے بھی نہیں تھے دس دن تک محنت کیے قیام کی کوئی شرط پوری نہیں ہوتی ہے دس دن تک وہاں پر قیام کر کے محنت کیے تو ایسا ماحول بنا دس دن کے بعد جب مرد عورتوں سے بولے باہر چلنا ہے تو عورتیں یہ کہنے لگی کہ اگر برقع لائے تو باہر چل سکتے ہیں نہیں لائے تو ہم پھر باہر نہیں آ سکتے ہیں گھر میں ہی اچھے ماحول تبدیل ہوتا ہے دوستوں محنت کے ذریعے سے تبدیل ہوتا ہے ہندوستان میں ابھی بھی پنجاب وغیرہ کے جو بارڈر کے علاقے ہیں ابھی بھی وہاں مسجدوں میں ایک ایک نماز ہو رہی ہے صرف مغرب کی نماز ہوتی ہے پنجاب کے قریب میں فتح باد کر ایک ضلع ہے جماعت میں ہم خود وہاں پر گئے تھے چلا وہاں پر لگائے تو دیکھا ایسا عجیب و غریب ماحول شادی کرتے ہی لوگ پہلے دلہن کا نام بدل کر غیروں کا نام رکھ لیتے ہیں سب سے پہلا کام اس کے بعد آگے کی کاروائی ہوتی ہے سب سے پہلا جو لوگ عمل کرتے ہیں پہلے دلہن کا نام بدل کر کافروں جیسا نام رکھتے ہیں پورے مسلمانوں کے ناموں کے ساتھ سنگھ جڑا ہوا ہے ہم وہاں مسجد میں قیام کیے تو خالی مغرب کی ایک ہی نماز ہوتی ہے باقی چار نمازوں میں امام صاحب کو ایک بھی مسلی نہیں ملتا ہے ایک بھی آدمی نہیں آتا ہے مغرب کی نماز میں لوگ آتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھ کر چلے گئے پھر اب چوبیس گھنٹے کے بعد وہ لوگ مسجد کو آئیں گے پھر امام صاحب سے ملاقات ہوگی یہ ہندوستان میں جہاں پر دلی سے دو سو کلومیٹر دور ہے جہاں ماحول چل رہا ہے ایسے ایسے حالات ملکوں میں بہت ہے کام بھی بہت ہوا ہے دوستو دعوت کی برکت سے کام بھی بہت ہوا ہے اللہ نے بہت کام لیا ہے لیکن ابھی بھی کام بہت باقی ہے جو ہمارے ذمے اگر ہماری اپنی صلاحیت اس راستے پر لگے گی ہم خوب جانتے تیڑے وقت میں اللہ پاک نے اچھے اچھے لوگوں سے کام لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کوئی بھی اپنے آپ میں نہیں ہے کوئی بھی قابو میں نہیں ہے اکیلی ذاتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنے آپ پر کنٹرول کیے ہوئے تھے کون تھے حضرت صدیق اکبر جب جا انصر اللہ والفتح کی آیتیں نازل ہوئی تھی تو یہ آیتوں کے نازل ہونے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ میں سارے صحابہ خوش ہو رہی کہ اللہ نے ہم کو خوشخبری سنا دی یدخلون فی دین اللہ افواجہ ہماری قربانیوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے سب صحابہ خوش ہو رہے تھے ایسے وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے ساتھیوں نے رونی کی وجہ پوچھی تو کہا کہ نبی کا کام تکمیل کو پہنچ گیا ہے اور ضابطہ یہ ہے نبی کا کام مکمل ہو جانے کے بعد نبی دنیا میں نہیں ٹھہرتے ہیں گویا ان آیتوں سے نبی کے جانے کی اطلاع مل رہی ہے اور مجھے یہ غم ستا رہا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد ہم زندہ کیسے رہیں گے اتنا در تھا اتنا نبی کے جانے کے احساس سے رونے والے تھے لیکن جس دن نبی کا جنازہ رکھا ہوا تھا اس دن سب لوگ بے قابو ہوئے ہم بارہا اس کو بیان کرتے ہیں خالی ایک ہی ہستی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنٹرول میں تھے قابو میں تھے اور ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے منکان یابد محمد فعن محمد قدمات و منکان یابد اللہ فعن اللہ حی لا یموت کیسے تاریخی جملے فرمائے پھر وما محمد اللہ رسول کی آیتیں پڑھی صحابہ کے قدم جم قدم گئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر کے اس دن قدم نہیں جمتے تو پھر قیامت تک امت کی گاڑی پٹری پہ نہیں آ سکتی تھی اللہ نے کام لیا ہے دوست ہم جن علاقوں کے اندر زندگی گزار رہے جو جو ہم مکاتب کا مدارس کا جو جو ہم نظام چلا رہے دوستو یہ سارے نظام ہم سے چلنے والے یہ سارے خیر کے شعبے ہیں لیکن ہمارے اوقات کا کچھ نہ کچھ حصہ عوام الناس کے ساتھ دعوت کی اس محنت پر لگے ساتھی امید کے ساتھ ہماری طرف نگاہ لگائے ہوئے اور ملکوں کے دوستوں بہت تقادے ایک دو کارگزاریاں بس سنائی گئی ہے ماحول پوری دنیا میں غربت کا بھی ہے جہالت کا بھی ہے فرصت کا بھی ہے اور یہ تینوں جو اسباب اسباب کفر ہے جہاں غربت زیادہ ہوتی ہے تو آدمی سیدھا ایمانی بیچ دیتا ہے بے دینی ایسا نہیں ہے کہ اعمال بیچتا ہے مالداروں کے اعمال چھوٹ جاتے ہیں اور غریب لوگوں کا سیدھا ایمانی چھین لیا جاتا ہے باطل طاقتیں غریب لوگوں کا ایمان چھین لیتی ہیں غربت جہالت فرصت یہ تین وہ اسباب ہے جس کی وجہ سے کفر لپک کر آدمی کی طرف آ جاتا ہے اور دنیا میں یہ اسباب بہت پائے جا رہے ہیں ایسے وقت میں اگر تھوڑا سا ہم اپنی ذمہ داری کا خیال کریں اور آگے بڑھے ہمتیں کرے اور دوستو جو بیرون کے ملکوں کے تقاضے آ رہے اگر ان تقاضوں پر ہم آگے بڑھنے والے ہو جائے ترتیب بنانا پڑتا ہے دوست سارے شعبے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات ملالی نلور آئے تھے تو وہاں پر جوڑ میں بنا بتائی تھے کہ آپ کے سارے کام دین کے سارے کام خیر کے لیکن اپنے دینی امور میں ایسی ترتیب دو جیسا اللہ پاک نے پانچوں نمازوں کو ترتیب دیے کہ ایک دن میں دوسری نماز اور ایک ایک نماز سے نہیں ٹکراتی ہے جیسا اللہ نے نماز روزے زکوٰۃ حج کو ترتیب دیے ایک عمل کرنے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو وہ کیسا کر سکتا ہوں تقابل نہیں ہے کسی شعبے کے اندر اگر ہم تقابل کرنے لگ جائیں گے تو دوست نہیں ہو سکے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شعبے دیے ہم تھوڑی دیر بھی دیتے تو ہمارا تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے ہماری عملی طور پر بیٹھنا بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے عالم کی زندگی اجتماعی ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھ کر سدھرنے لگ جاتے ہیں ہماری تھوڑی دیر کا بیٹھنا تھوڑی سی عملی تائید اور ہمارا ہلکا پھلکا خروج دوستو یہ ہمارے سارے شعبوں کو باقی رکھتے ہوئے جو ہمارے اوقات ہے جس سسٹم ہے ہمارے کام کا اگر اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے کریں گے انشاءاللہ ساتھیوں سے گزارش ہے ہمتیں کر کے دوستو بیرون کے لیے نیتیں کریں بڑی تعداد وقت بھی بہت مختصر ہے تشکیلی مقصود ہے بیرون کے لیے خاص طور سے نیتیں کرے علماء اکرام بہت بڑی تعداد یہاں سال والوں کی بھی ہوگی جن کا سال نہیں لگایا ہے